محمد بن یوسف پیکندی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے آمش سے انہوں نے عمارہ بن عمیر سے انہوں نے ابو معمر سے کہ میں نے خباب بن عرد سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نمازوں میں کرت کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرت کرنے کو آپ لوگ کس طرح معلوم کر لیتے تھے فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے صحیح بخاری حدیث نمبر سات سو اکسٹھ